الأعمال بالنيات وإنما لإمرئ ما نبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد بلد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابو بکر و اصدی امر عمر و حياء عثمان وأقضاهم مالك صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آباد سے سب حضرات رات گرو دیکھتا اللہ عمر صلی محمد آل محمد کبا سل تعالی ابرا گیم آل علی ابرا گیم تحمید اللہ گم بار محمد اموالا آل محمد کما بھارتالا ابرا گی مالا علی مجید محمد کی غلامی ہے سمد آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محترم بزرگوں عزیز دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان نے ہم سب پر کرم فرمایا مہربانی فرمائی بندہ نوازی فرمائی اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا یہ صحیح ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے سردی بھی سخت ہے میں بھی کافی دیر سے حاضر ہوا ہوا ہوں یہاں پاس ہی کمرے میں بیٹھا تھا کوشش بھی کی میں نے کہ تھوڑا سا وقت میں پہلے لگا دوں مگر بڑے مال بھی چھوٹے کا کم باہر آنے دیتے ہیں وہ جیسے سب کچھ کھانے کے بعد فروٹ کھا لیا کھانا کھا لیا جب مہمان گھسنے لگتے ہیں نا تو صاحب دعوت کہتا ذرا چائے تو پی لیں بیٹھ کر چلو یوں ہی صحیح بہرحال اللہ پاک ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور جو نیند کا چھوڑنا بستر کا چھوڑنا آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا میرا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دے زیادہ وقت آپ کا نہیں صرف کروں گا میں تو یہاں ملتان شہر میں تیس سال سے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے عمر ساری گزر گئی اور اگر کوئی جمعے پہ آپ حضرات میں سے تشریف نہیں لا سکتا ان شاء اللہ تو کہیں نہیں گئی نا الحمد للہ اڑتالیس ملکوں میں ٹیسٹ جاتی ہے یورپ میں افریقہ میں امریکہ میں بر اعظم ایشیا میں جہاں جہاں اردو بولنے سمجھنے والا ہے وہاں کے میوزک سینٹر پہ قاری علیب کے کیسٹ ان شاء اللہ ضرور موجود ہے اور الحمدللہ اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں نے موت کا منظر سن کر توبہ کی استغفار کی لاکھوں بے نمازی آگ اور نماز کے کیسٹ سن کر نمازی بنے عشق رسول محبت رسول سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس کے سن کر ہزاروں کے دلوں میں سرکار کی محبت کا چراغ جلا پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی بندہ نوازی ہے کہ کسی کو وہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے یہ تو موٹی سی بات ہے جس سے ہمارا بگاڑ ہو جائے اس کی شادی میں ہم نہیں جاتے اس کو اپنی شادی میں نہیں بلاتے اللہ جس سے ناراض ہو اس کو اپنے ذکر کی توفیق ہی نہیں دیتا وہ ایک آدمی تھا بہت بڑا سردار تھا وہ خود نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا نوکر ملازم نماز پڑھتا تھا چلتے چلتے اپنے سردار کو کہنے لگا سردار جی ذرا شہروں میں نماز پڑھا وہ نماز پڑھنے جو مسجد میں گیا تو نکلتا ہی نہیں انتظار کر کر کے تھک گیا سردار دروازہ کہنے لگا دروازے پہ تیری نماز ختم نہیں ہوئی باہر آ وہ کہنے لگا آنے نہیں دیتا کہا بابئی وہ روٹی میں کھلاتا ہوں نوکری میں دیتا ہوں تجھے کام روکنے والا ہے وہ کہنے والا کہنے لگا وہ نوکر کے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا یہ خدا کی ناراضگی ہے تجھ پر کہ تجھے نماز سب کی توفیق نہیں اور مجھے اس نے یہ توفیق دی ہے کہ میرا مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا جب لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیں گے نمازوں کو ترک کریں گے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو عیب جانیں گے اللہ پاک نشانوں نے قرآن کریم میں لال کرتے ہوئے فرما دیا وَكَمْ اہلک نا کب الْقُرُونَ ایک دو آدمیوں کی بات نہیں خاندان قبیلے برادری کی بات نہیں میں بڑا بینیاد ہوں میں ملکوں کے نام و نشان نکال دیا کرتا ہوں وأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون جبریل امین نے تو چیخ ماری ساری قوم کے جگر پھٹ گئے اللہ پاک جل و قرآن مجید کے ذریعے خبردار فرماتے ہیں بعد آ جاؤ بدماشیاں نہ کرو میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ گڑبڑ نہ کرو اللہ کا کا اللہ یقین میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی بات کو نہیں مانتا آپ پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو ان کو میرے حوالے کرو کلب الحدیث ان کو میں سنبھالوں گا ان کو سزا سزا میں دوں گا آپ پریشان کیوں ہوتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی ہے شباب ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا بنا کے دے دیتی ہیں غار ہیرا میں مہینوں مہینوں احتکاب فرماتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ایک دن یاد کرتے کرتے سبز لباس والا جوان سامنے آیا اور آپ کی کہنے لگا بھی زبان میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو آپ نے فرمایا بھی پر میں پڑا ہوا نہیں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے شدیدا مجھے جبریل امین نے پکڑا سینے سے لگایا اتنا دبایا اتنا دبایا مجھے پسینے آ گئے گھبراہٹ تاری ہو گئی وحشت تاری ہو گئی کب کپی چڑھ گئی پہاڑ سے اتر کر تشریف لائے گھر میں آئے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا سے زمیلونی زمیلونی میری کملیاں مجھے اڑا دو دسرونی مجھے میرا کپڑا اڑا دو سیر جفونی مجھے بڑی سردی لگی ہے بڑی کپ کپی چڑھی ہے اخاف ولا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے بڑی گھبراہٹ ہے بڑی پریشانی ہے بڑی سردی لگی ہے سیدہ رضی اللہ گلّہ اچالانا آگے سے فرماتی ہے واللہ لا یخدی کا ابدا او کالی کملی والے میں اس بے نیاز کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو بالکل ضائع نہیں فرمائیں گے سمجھدار عورتیں گھبرائے ہوئے خامند کو تسلی دیا کرتی ہیں تصفی دیا کرتی ہیں جو پریشانی بھی ہو کاروباری پریشانی ہو کوئی مقدمے کیس کی پریشانی ہو کوئی اور پریشانی ہو سنجیدہ عورت سمجھدار عورت بات سن کر فوراً اس کا غم دور کرنے کی کوشش کرے گی بات ہی کوئی نہیں آپ کیوں فکر کرتے ہیں اللہ عابس سے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کھانا کھائے میں پانی رکھتی ہوں آپ غسل کر لیں نہا لیں بالکل گھبرانے کی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا اور جو دوسرا کھاتا لڑنے والی وہ ایک عورت بڑی لڑاکا تھی بڑی لڑکی تھی خامن بےچارا تنگ تھا پریشان تھا آگے روٹی رکھی اور بیٹھ کے لڑنے لگ گئی وہ تنگ آیا ہوا کہنے لگا یا اللہ یا تو میں مر جاواں یا اللہ یا تو میں مر جاواں وہ چکی بیٹھی تھی پھوک مارے والی پھوکلی آخری تھی سر کے لیڑے کر کے کہنے لگی کہ یا پھر سیدھا یا اللہ یا میں مر جاؤں یا اے مر جاوے وہ ٹکڑی دے لے چنتا کر کے کہنے لگی یا پھر یا بھی نہیں مر جاؤں آج کل ایسیوں کی کسرت ہے نہیں پتا کرنا آمدنی کتنی ہے نہیں پتا کرنا کس حال میں ہے اپنی فرمائش تمہیں صبح صبح جاتے وقت کہا نہیں تھا میرے لیے جوتا لانا ہے نے کہا آج میرے یاد ہاں کیوں یاد رہنا تھا جوتا نہیں تیرے تو میں ہی یاد نہیں ہوں پتا نہیں کتنی بات جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مجھے پروردگار عالم کی قسم لا خدی کا بہت میرا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا کبھی تکلیف نہیں دے گا کیوں اس لیے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں بیواؤں کے سودے خرید کے لاتے ہیں غریبوں کی کام آتے ہیں ایسوں کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کیا کرتا کافر مسافر بنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا دیا کھانا کھلایا رات کو اس پیٹ میں تکلیف ہوئی یا کیا ہوئی بسترا گندا کر کے شرم کا مارا جلدی بھاگ گیا تو خدا بھی تو بڑا بے نیاز ہے کافی دور چلا گیا تو یاد آیا میری تلوار وہی رہ گئی اب تلوار لینے واپس آیا بڑا شرمندہ شرمندہ اللہ اکبر کا دیکھتا کہ کافر مسافر کا کیا ہوا بسترا گندا رحمت للعالمین اپنے رحمت والے ہاتھوں سے خود صاف کر رہے خود صاف فرما رہے آ کے کہنے لگا میری تلوار رہ گئی آپ کے یہاں فرمایا تلوار بھی موجود ہے دوپہر کا کھانا بھی کھا کر کے جانا نہ کوئی برا لفظ کہا نہ کوئی بری بات کہی اٹھا اور کہنے لگا کالی کمری والے کپڑا پھر صاف کرنا پہلے مجھے صاف کرو کلمہ پڑا آج اگر کوئی چلتا پھرتا غریب مسافر کسی مسجد کے سنجے خانے میں فارغ ہو جائے حاجی صاحبان تین دن گالیاں نکالتے ہیں تین دن تک کیا انتظام ہے کیا ہم لوگوں کی زندگی ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرمایا ایک بوڑھا مسافر آیا کافر آیا اور آپ کے کہنے لگا میں تجھے بھی نہیں مانتا تیری نبوت کو بھی نہیں مانتا پر میں بوڑھا مسافر ہوں گھر میرا دور ہے میں سوال کرتا ہوں مجھے ایک سواری دے دو میں سے اگر کوئی ہوتا نا اسی وقت آرڈر ملتا وہ کوٹے سے چڑھائیے اور تیرے واسطے سواریاں رکھی ہیں قربان جاؤ رحمت اللہ وسلم کے کرم پہ آپ کی شفقت پہ فوراً کھڑے ہو گئے کرام کو خطاب کر کے فرما کون ہے جو آج مجھے سواری دے کل میں جلت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں سواری دے عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی ڈاکی اونٹنی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی آپ نے اس مسافر کو دے دی چلو بھی غریب آدمی ہے سفر دور کا ہے بوڑھا ہے چلا جائے گا اب وہ کہنے لگا اللہ کے نبی جیسے میں نے پہلے کہا میں تجھے مانتا تو نہیں اور آپ نے سواری کی مہربانی کی ہے مجھے کپڑا بھی چاہیے میرے پاس کپڑا نہیں ہے نہیں اگر ہوتا نا تم تو سارے اب کی جماعت میں اچھی ہے نا سارے ولی ہو اگر میں ہی ہوتا تو کہتا کہ سواری مل گئی یا تو کپڑا مانگنے لگا یا تو محل لگا رکھے ہم نے اپنا گزارا اوکھا ہو رہا ہے جناب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے فرمایا اولا بہو کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کر جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں صحابی نے اپنی چادر اتار کر سرکار کے حوالے کر دی آپ نے لے کر اس مسافر کو دے دی جا اللہ تجھے مبارک کرے برکت دے چلا جا اب وہ کہنے لگا جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے بھوک لگی ہے ہمارا زمانہ ہوتا تو دھکے دے دیے جاتے جو سیدھا کھانا مانگے اسے کون دیتا ہے جب تک کوئی فنکاری نہ کرو جب تک کوئی بیچ میں ہیرا پھیری نہ کرو کہتا مجھے بھوک لگے لگا جا جا پڑے کام کر پڑا غیر تو غیر رہے آج کل تو رشتے داروں کے آنے کی خبر سن کے بخار چڑھ جاتا ہے دکان پہ خبر پہنچاؤ نا تو تیرا سالہ گھر میں آیا جا جا پتا ہمیں سالہ آیا ہے کرتے بھی ہیں پر رو رو کے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے مہمان کو دیکھ کر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کھانا دے میں جلت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں علماء اکرام نے لکھا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب نہ ملا تین سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا اور یوں لکھا علماء نے کہ تین سو صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا تین دن سے کم کا فاقہ ہو ایک بھی ایسا نہیں تھا دن کا بھوکا پانچ دن کا بھوکا اور نے لکھا ہے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چار دن کا بھاکا تھا اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی چاند سورج ستارے کا نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے قطرے قطرے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی درختوں کے ایک ایک پتی کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کئی کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے تین سو صحابہ میں سے کوئی جواب نہ دے سکا اتنی تنگی تھی اتنی پریشانی تھی اور خود کا یہ حال ہے شان دیکھو تو یہ ہے انگلی کا اشارہ چاند کو کر دیا چاند کا کلیجہ پھٹ گیا اور حال یہ ہے اپنے تین تین مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی شان یہ ہے یتیم کے سر پہ آگ پھیر دیا تو اس کو بادشاہ بنا دیا اور حال یہ ہے دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے خدا کا قرآن پڑا ایک دن کی بات نہیں دو دن کی بات نہیں تیرہ سالہ کی زندگی کا مطالعہ کرو خود ارشاد فرماتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھدار مائی تھی اور کیسے سمجھدار نہ ہو ہمارا عقیدہ ایمان ہے ہمارے رشتے چاچے کریں گے مامے کریں گے نامے کریں گے معاشیاں کریں گی بہنیں کریں گی کالو کمنے والے کے رشتے خدا کرتا ہے کوئی رشتہ کالو کمنی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا نہ اپنی بیٹیوں کا خود نہیں کیا خدا نے رشتے کیے ہیں سرکار کے کئی لوگ تو بیچارے کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا پنج تن پاک پنج تن پنج تن پاک آ میرا سیدھا نوٹ کر کے لے جاؤ پاک نہیں کالی کملی والے کا سمے گرانا پاک ہے میرے نبی کی ازواج پاک میرے نبی کی بیٹیاں پاک میرے نبی کے سورے پاک میرے نبی کے داماد پاک میرے نبی کی جماعت پاک میرے نبی کی زبان پاک اور جو کپڑا میرے نبی کے جسم کو لگ گیا وہ بھی پاک جو جوتی میرے آقا کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک میرے نبی کا پسینہ نرالا میرے نبی کا مدینہ نرالا ہمارا عقیدہ ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ پھونک دیا وہ بھی تھا کوئی رشتہ ایسا نہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود کیا اسی لیے میں کہتا ہوں تم نے کبھی غور نہیں کیا چولہا بن کر سرکار آئے کھڑے ہوں اور دروازہ ابو بکر سے جیت کا ہو تمہیں دلہا نظر آتا ہے گھوٹ نظر آتا ہے دروازہ نظر نہیں آتا اس کے دروازے امام الانبیاء دلہا بن کر آیا کھڑا ہے اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو دروازہ ہو کالی کملی والے کا اور گھوٹ بن کر عثمان آیا کھڑا ہو علی مرتبہ آئے کرو دروازہ ہے سرکار مدینہ کا دلہا دیکھو کون آیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعالی تعالیٰ نے اوپر سے تو تسلی دے رہی تھی نا اندر سے بڑی پریشان تھی دل دل میں کہتی تھی راجی میں نے مکے کے تاجر چھوڑے بڑے بڑے سردار چھوڑے بڑے بڑے رئیس چھوڑے یتیم نے مکہ سے شادی کی کہیں آج میرے اجڑنے کا وقت نہ آ گیا ہو رو رہی ہے دل دل میں میرے اللہ میں نے مال بھی لٹا دیا جان بھی قربان کر دی دل بھی قربان کر دیا میں نے سب کچھ کما لیا کہیں آج یہ سارا چھلنے کا وقت نہ آ گیا ہو رنگ پیلا پڑ گیا چہرہ بدل گیا طبیعت میں پریشانی کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے سانس پھولا ہوا الہی کیا بنے گی اس زمانے کی کوئی مائی ہوں گی نا انہیں فوراً چل میں تین فلانے ننگے بابے کو لے کے چل ہاں۔ خدا ہی ہدایت دے ولایت کی نشانی کون کہتا ہے علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سارے قید و رحمت اللہ علیہ ولیوں کا سردار ہے اللہ اکبر خود لنگے تو کیا پھریں گے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ماننے والا گھرانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں کی عمر چونسٹھ سال ہے چونسٹھ سال عمر ہے سوت کا مزدوری کی اور بیٹے عبد القادر جیلانی کے سر پہ سوت کی گٹڑی رکھ دی کہ فلاں گھر میں دے کے آ اور مزدوری کے پیسے لے کے آ تو آپ نے فرمایا اماں مجھے جو سمجھا رہی ہو اس لیے پیسے لانے یوں سنبھال کے لانے گرا میں باندھ کے لانے اتنا دور تو نہیں ہے آپ خود ٹوٹ گیا ہو پیسے لے آؤ کہنے لگی بیٹا تجھے پتا نہیں میرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع فرمایا چونسٹھ سال کی مائی پردہ کرتی ہے بزرگ ترین عورت ہو گئی گلی میں نکلنا پسند نہیں کرتی بیٹے کو بار بار سمجھا رہی ہے اور ہم نے یہ تو ہمیشہ دیکھا کہ عبد القادر جیلانی بہت بڑے ولی ہیں پیروں کے پیر ہیں کبھی یہ بھی دیکھا کہ ماں باپ کا کردار کیا تھا چونسٹھ سال کی عمر میں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی اور یوں لکھا ہے کہ ساری زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد قبر تک اللہ میں عبد جیلانی رحمت اللہ علی کی والدہ کی تحجد قضا نہیں پتا کیسے رنگ لگے اب یہاں تو کل صبح کو محلے میں لوگ پوچھیں گے رات عادی خان امداد خان کے یہاں جلسہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے نعرے لگے کتنے مولوی آئے اور شاہ صاحب گیلانی صاحب کا جو واز ہوتا تھا بغداد شہر میں لوگ پوچھا کرتے تھے کل کے واز میں سے کتنے جنازے اٹھے اتنا پورتا سیر بیان تھا اس اللہ والے کا لوگوں کے کلے کے پھٹ جایا کرتے تھے جگر بچ جایا کرتے تھے اس بیان میں سے تھوڑا سا حصہ میں آپ کو بھی سنا دوں نام جو لے رہا ہوں حضرت کا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا وہ تھوڑا سا حصہ آپ کو بھی سنا دوں اور کتاب ہے حضرت کی غنیت الطالبین قلم سے لکھی اپنے ہاتھ سے لکھی اس کی یہ عبارت ہے جلد اول ہے صفحہ چونسٹھ سے لے کر تریسٹھ سے لے کر کے چونسٹھ تک جب آپ پڑھیں گے عربی میں ہے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت والا پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ مرد ہو یا عورت جان بوجھ کر امدن نماز نہیں پڑھتا بلا کسی شری ادھر کی نماز کو قضا کرتا ہے نماز کو خراب کرتا ہے اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھا فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے کا ہوا باطل باطل باطل فرمایا نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے اولاد ہوا حرام اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے فرمایا جب بے نماز مر جائے ادا ماتا جب بے نماز مر جائے لا یوگ سلو لہو اسے دینے کی کوشش نہ کرو بلا یوگ لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی کوشش نہ کرو بلا یوگ پینو لہو فی مقابر مسلم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اس کی وجہ سے کئی دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ پڑے یہی عبارت ہے اس اللہ والے کی اب اس کی طرف تو توجہ کوئی نہیں کرتا اور اپنے دندے ہزاروں ہم لوگ چلاتے ہیں جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی میرے آقا او میرے محبوبی او میری سرداری میرا چتیرا بھائی ابن نافل تو کا بڑا عالم ہے سو سال سے زیادہ اس کی عمر ہے بزرگ اللہ والا ہے آپ چلے میں اس کے پاس لے کے چلتی ہوں یہ سارا قصہ سنانا یہ حالات بتانا ضرور کچھ پتا چلے گا یہ ہوا کیا ہے نوفل کے پاس لے کے آئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رونے لگی خدیجہ بیٹھ کر چچا زاد بھائی کے پاس بھائی جان کئی میرا اجڑنے کا وقت نہ ہو گیا میں کیسے زندگی بسر کروں گی ان سے پوچھو تو صحیح ان کو ہو کیا گیا حالت دیکھو ان کی کیا بن گئی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنا دیا اور قرآن کریم کی وہ دو آیتیں سنا دی جو جبریل امین سکھا کے گیا تھا فرمایا اقرا بسم ربی الذی خلق خلق الانسان من علق جب قرآن کریم شروع کیا اگر تمہیں نیند میں آئی ہوئی تو کیا مزہ آیا ہوگا کلام خدا ہو زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم سل میں سل جومنے لگا اور اگر خدیجہ کے طرف مخاطبوں کے کہنے لگا خدیجہ مبارک کو لکھ مبارک کروڑ مبارک تو مکی کے سردار کی بیوی نہیں تو کسی تاجر کی بیوی نہیں تو کسی سیٹ کی بیوی نہیں تو کسی دنیا دار کی بیوی نہیں مبارک ہو تو تو کالی کملی والے کی بیوی ہے یہ تو آخر زمان پیغمبر ہے یہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے اور جو ان کے پاس آیا وہ جبریل امین ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش ہوئی آخری اتنا بڑا بشارت کا پیغام ملا خوش کیسے نہ ہو لیکن اگر آپ کی توجہ ہے یہ بات فرما کر ورقہ ابن نوفل رونے لگا وہ بزرگ رونے لگا تو کا جو عالم تھا خدیجہ کہنے لگی بھائی جان آپ کو کیا ہوا آپ کیوں روئے ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ عمر بڑی گزر گئی میری آخری وقت میرا قریب ہے تاش میں اس وقت زندہ ہوتا کاش میں ان کی کام آتا میں ان کی امداد کرتا میں ان کا تعاون کرتا جب مکے والے ان کو مل کر پتھر ماریں گے خدیجہ کہنے لگی کمال کرتے ہو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں یتیموں کے سر سے آگ پھیرتے ہیں غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں بیواؤں کے سودے خرید خرید کر لاتے ہیں ان کو ماریں گے برقائی بن نوفل کہنے لگا خدیجہ اللہ کی توحید ایسی کاری چیز ہے جس نے زبان پر اللہ کی توحید کا نام لیا جس نے بیان کیا اس کو اس زمین پہ ہمیشہ پتھر لگے ضرور پتھر پڑیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غمگین ہوئی کہ ایسا کیا ہوگا یہ تو کسی کی گالی کا جواب نہیں دیتے یہ تو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے پھر وہ وقت آیا خود ارشاد فرماتے ہو لوگوں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخونوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سبھی چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو اپنوں نے مارا غیروں نے مارا رات کو مارا دن کو مارا تو خدا کی قسم مکے کی عورتوں نے بھی مارا تائف کے لڑکوں نے بھی مارا پانچ پانچ دن کے کاٹے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا اچانک میرے کانوں میں شور کی آواز آئی بیت اللہ کی طرف میں جہاں نکلا میں نے جا کے دیکھا حرم میں سارے مکے والے جمع ہے سارا مکہ مارنے والا ایک اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا کوئی ادھر سے مارتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظالموں کو ادھر ادھر دھکے دیے میں نے بچانے کی کوشش کی پر میرے بچاتے بچاتے ایک ظالم آگے بڑھا اس نے سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے اتنے وقت چڑھائے نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی فرماتے ہیں ایک ظالم نے سرکار کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک میں جھاگ آ گئے صدیق اکبر نے لوگوں کو سمجھایا اتک رجولا کیا تم قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو ایک آدمی کو صرف اس جرم میں آئی اکولا ربی اللہ اس کا جرم یہ ہے خطا یہ ہے کہ وہ کہتا میرا رب ایک ہے آئی اکولا ربی اللہ میں اور آپ چاہتے ہیں پھوک مار کے جنت میں چلے جائیں جاؤ خدرا کے مکی سے پوچھ کے آؤ تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا ہے کیا کے کرام سے جا کے پوچھو تمہاری اس کلمے پہ کیا قیمت لگی ہے وہ تکلیفیں اٹھائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کہ آج آدمی کسی ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سو پچیس جنگ لڑے اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا اتنا پکا کر دیا تھا پوری دنیا سے طاقت مل کر ایک صحابی کو نہ جھکانا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو مدینے پاک تجارت نصیب فرمائے مدینے میں خبر آئی کہ چھ لاکھ عیسائیوں کی فوج مدینے پہ حملہ کرنا چاہتی ہے اور قریب آ گئے بڑی پریشانی ہوئی مدینے میں یکدم صاحب کرام اکٹھے ہوئے مشورہ کیا بھائی اب کیا کیا جائے کسی نے کہا تین ہزار آدمی چار کرو کسی نے کہا چھ ہزار آدمی چار کرو کسی نے کہا اتنے آدمی چار کرو حضرت خالد سب کا رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور فرمانے لگے او مدینے والوں انتیس آدمی اور دے دو ایک میں چھ لاکھ کے مقابلے میں تیس کافی ہے چھ لاکھ کے مقابلے کے لیے ہتھیار ان پہ راشن ان پہ اسلحہ ان پہ اور اتنی بڑی فوج کا مقابلہ تیس آدمی ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد ٹھیک ہے تیری بہادری کا کیا کہنا پر یوں نہ کر کچھ تو لے کم سے کم دو سو تین سو آدمی تو لے جا حضرت خالد کہنے لگے کیوں بارہ بھرنا ہے پانچ سو آدمی کیا کریں گے میں نہیں لے کے جاؤں گا اکتیس بار بھی نہیں جائے گا چیز کافی ہے اب تیس آدمی جب چھ لاکھ کے مقابلے میں جائیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کئی بیچارے خیرات مانگنے چلے ہوں وہ جو ان کا عیسائیوں کا سب سے بڑا جرنیل تھا جب اس نے تیس آدمیوں کی ٹولی آتی دیکھی گوڑا دوڑا کر آگے آیا تو کہنے لگا جاؤ جاؤ ہم کوئی بات نہیں کریں گے تم سے اب جو دن تمہارا انتظار کرتے رہے تمہارے بات سے ملازم ہے اب تو جنگ کریں گے ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنتے خالد فرمانے لگے کیوں گرم ہو رہا ہے کیا بات ہے لگا تھوڑا سی بات کرنے آئے ہو نا لگا نہیں لگا اور جنگ کرنے آئے ہیں اپنی فوج کو تیار کر جنگ کے لیے آئے ہیں فوج تیار کر اپنی نہیں کریں گے لگا تمہاری فوج کا ہے اگر خالی فرمانے لگا تو یہ کھڑی ہے یہ تین جماعت یہ نہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تیس آدمی جنرل کہنے لگا ہتھیار بڑے لایا ہوں سامان بڑا لایا ہوں تیرا دماغ ٹھیک نہیں مدینے سے جا کر فوج لا تو کہنے لگا مدینے سے ہی لایا ہوں اور کہاں سے لایا ہوں ان نے کہا یہ چند چوٹ لوں ان کا چوٹ لوں سے ٹکرا کے تو دیکھ لگا جرنیل عیسائی خالد کے قریب آ کر ہتھیار کہاں ہے لگا یہ ایک ایک تلوار ہے سب چھوٹی ہمارے پاس یہی ہے لگا بس یہی آدمی یہی ہتھیار حضرت خالد فرمانے لگے گھبرانا لا پروانا کر جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ تیرے پاس ہو ہی نہیں سکتی فرمایا اللہ اکبر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے فوج کپ کپی کر گئی اور وہ جرنیل کیسے لگا خالد واسطہ تجھے تیرے خدا کا اس چیزے سے پرلی طرف سے ذرا جا میں آتا ہوں تم سے کوئی بات کروں گا چلے گئے وہاں سے لگا خالی سچ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو لگا کیوں کمال ہے یار چھ لاکھ کے مقابلے میں تیس آدمی اور اکڑے کھڑے عقل نہیں مانتی دماغ نہیں مانتا یا تمہیں کوئی بھوت چڑھا ہوا ہے یا تم نے کوئی نشا پی رکھا ہے اور تیس آدمی تیس چوٹ میں لاکھ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اکڑ رہے ہو اکڑ ہماری دکھاوے کے لیے نہیں انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور اللہ کا نام لے کر ڈر کے کہتے ہیں تمہیں رگڑ کے دکھائیں گے یہ نہیں انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور اللہ کا نام لے کر ڈر کے کہتے ہیں تمہیں رگڑ کے دکھائیں گے دیکھنے لگا وہ تو ٹھیک ہے میری بھی تسلی ہو رہی ہے تمہاری شکلیں دیکھ کر میری ہوا نکل رہی ہے صرف ایک بات بتا دے تم کھاتے کیا ہو بھوکے رہتے ہیں روٹی بھی پوری نہیں ملتی اللہ اکبر کیا زمانہ تھا یوں آتا ہے کتابوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں ساتھ ہو کر کے صحابہ کرام کو جنگ لڑایا جنگ کیا آپ نے ایک کھجور تین آدمیوں میں تقسیم فرمائی ایک کھجور تین آدمیوں میں اور وہ جو تیسرا آدمی تھا گفلی جس کے حصے میں آئی ذرا سا گدا سا لگا ہوا تھا وہ منہ میں لے کر چوس رہا ہے برابر والا کیا نہیں کیا کھا رہا ہوئے لگا میں ہاں یہ کھجور کھا رہا ہوں کھجور میں نے دیکھی تھی گھسلی تھی اس کے اوپر تو کچھ ذرا سا نشان تھا اگلی بات آپ کو بتاؤں گا سارے کو سبحان اللہ کیا بات کہی صحابی نے وہ کہنے لگا کمڑے تجھے گٹھلی تو نظر آ گئی اور وہ ہاتھ نظر نہیں آیا جس ہاتھ سے مجھے گٹھلی ملی قسم ہے جگار کی میں گٹھلی چوس رہا ہوں میرے حلق میں سہج جا رہا ہے مجھے وہ ہاتھ نظر دیا کون سا ہاتھ تھا یہ خوراک ہے صحابہ کی مہان ارمنی کہنے لگا خالد تم کوئی خاص کشتا کھاتے ہو مجھے بھی بتاؤ اگر خالد فرمانے لگی کشتا کھانے کی ایک شرط ہے پہلے غسل کرنا پڑتا ہے میں تو کچھ سا کھا کے جاؤں گا غسل کرا لے وضو کرا لے کچھ بھی کرا لے عیسائی جرنیل نے غسل کیا اور کہنے لگا لاؤ بھائی چوڑا ہو کے بیٹھ گیا لاؤ لانا وہ کوئی ڈبیا سبیا نکال اپنی کہا تو نے وہ کچھ کا چھپا کے رکھا ہوا حضرت خالد فرمانے لگی کھا کچھ تھا پر اشد اللہ الہ الا اللہ وأشهد أن محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا دیا کی قسم تم میں سے کئی اسی سال کی عمر کے سات سال پچاس سال کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوں گے کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی پر نوک پہ رکھا ہے حلق کے اندر کلمہ آج تک نہیں اترا اور عیسائی جرنیل نے کلمہ پڑھا فورن کہنے لگا یا خالد تو نے سچ تھکا تیرا کستا کھانے کے بعد ہی اب میرے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا سڑک پیدا ہو گئی اس چال پیدا ہو گیا تم یہی بیٹھو اب چھ لاکھ کا مقابلہ میں اکیلا جا کے کروں گا میں اکیلا جا کے کروں گا تو خال بھی پکڑتے ہیں اور وہ تلوار لے کے جاوے اللہ کے بندے کہ نیا رنگ روپ ہے مدینے میں جا قرآن سیکھیو نماز سیکھیو ابھی تو ہم پرانے بہت ہے کبھی تیرا نمبر آئے گا کیا بات کہی جرنیل نے کہنے لگا خالد تم اس جذبے کو پتا سکتے تھے تم نے پچا رکھا ہے مجھے اس کلمے نے اتنا اٹھا دیا ہے جب تک اپنے ٹکڑے نہیں کراؤں گا مجھے چین نہیں آئے گا اپنی فوج کے سامنے گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ اکبر کہنے لگی سے کیا ہوا بھائی وہ قریب قریب آئے جی، آپ کو کیا ہوا آپ کا مارک جرنیل ہے اس نے ایک تلوار ایک کو ماری جو پوچھنے آئے اسی کی گردن وہ پڑی جا کے وہ کہنے لگے پکا ہی بگڑ کے آیا کیا کھا کے آیا ادھر سے فوج پڑ گئی منٹوں کی منٹوں میں نو ٹکڑے کر دیے علماء نے لکھا ہے ایک نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا ایک قرآن سے نہیں پڑھی ادھر ایمان لایا ادھر شہید ہو گیا سیدھا جنت میں گیا آپ لوگ بھی کبھی دعا مانگتے ہیں شہادت کی موت کی بڑے مشکل مانگتے کوٹھی سب مانگتے ہیں بنگلے سب مانگتے ہیں کارے سب مانگتے ہیں شہادت کی موت کون مانگے چلو تم اپنے لیے نہیں مانگتے فجر کی نماز انشاءاللہ پڑھو گے نا زور زور سے دعا مانگنا یا اللہ سادہ مولوی شہید ہو جائے سوچا تو اندر کو ہونا نہیں فجر ویلے مسلح ہی تیرے سر سے مارے گا آپ کہے گا تیرے کرو گا اندر میں چلو کی تکلیف ہے میری وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت دعا کرتا تھا اللہ مرزنا اور ذکنا شادت الہی تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے ہر وقت ہر لمحہ یہی دعا اللہ شاد مولا میرے تیری رام میں شہادت کی موت مانگتا ہوں اگلے دن میں شربی الاول میں ایک جگہ جلسے پہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک عورت کے پیچھے لڑائی ہوئی دو ادھر سے مر گئے دو ادھر سے مر گئے مدن ان کی قبروں پہ لکھو اگر سے رن شہید رحمت اللہ علیہ بڑی مرے عورتوں کو ہاں بڑے بڑے حاجی غازی اور عورتیں بڑی ہیں گھر میں تو ویسے کپڑوں میں پھرتی رہیں گی بازار میں جو آنے دیکھا وہ ایک اندر کھا پہن کے آئیں گے بڑے بات اب میں تو بہت دنوں کے بعد پرسوں پرسوں آرم گیٹ گیا تھا یوں بھاگ تھے جیسے ان کی بات کی لگتی بگڑ گئے تمہیں یاد ہوگا کئی سالوں کی بات ہے یا ملتان میں ایک شو ہوا تھا اور ملتان کی لڑکی ایک ناچنے میں اول نمبر آئی تھی میں اس کے باپ کو جانتا تھا والد مرحوم زندہ تھے ہم سودا لینے حرم گیٹ آئے تو حرم گیٹ مجھے وہ ملا میں فوراً گیا میں نے یہ وہی ہے میں اس کو تھوڑا سا ایک طرف لے کے گیا میں نے کہا شرمندہ کروں گا تو میں نے کہا بس میں نے سنا تیری لڑکی نے ناچ کیا تو کہنے لگا آپ کی دعا اول نمبر آئی ہے <laughs> اب بتاؤ ہمارا یہی کام رہ گیا یہ یہی تو ہے جو کچھ بھی کرو گے ہمارے گلے میں ڈال دینا ان شاء اللہ کرو اب شہادت کی موت کون مانگے آواز آئی میرے محبوب کے محبوب آئے آئے تمہیں کیا معلوم ہے فاروق آدم کون ہے تمہارے پاس شناختی کارڈ ہے نا بنے ہوئے شناختی کارڈ عمر لکھی ہے ان میں آئے تیرے شناختی کارڈ میں اگر فاروق کا نام نہیں تو تیرا شناختی کارڈ بیکار تیرے پاسپورٹ میں اگر عمر کا نام نہیں پاسپورٹ بیکار تیرے ویزے میں اگر میرے عمر کا نام نہیں ویزا بیکار افسروں ڈاکٹروں جرنیلوں کرنیلوں اگر تمہارے ڈاکومنٹ میں میرے عمر کا نام نہیں تیرا ڈاکومنٹ بیکار اس سے بچ کر کہاں جاؤ گے اور ایک اور سنو توجہ کرو عمر تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے جس کے ساتھ عمر نہیں وہ قبر میں ہے دنیا میں نہیں ہے عمر ہر ایک کے ساتھ ہے ارے جس کا ساتھ عمر نے چھوڑ دیا وہ قبر میں گیا عمر کی برائی نہ کرو مرنا مرنا پڑے گا گرنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یہ کام نہ کر عمر کو گالیاں بھی دے اور کھاتا بھی پھرے صحابہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگتے اللہ فی سبیلک تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں ذرا توجہ کرنا آواز آئی اور میرے محبوب کے محبوب میرے محبوب نے تجھے رو رو کے مانگا جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا تجھے اسلام کی شان کہہ کے مانگا اسلام کی عظمت کہہ کے مانگا اسلام کی توقیر کہہ کے مانگا اور میرے محبوب کے محبوب تجھے ایسی شہادت دوں گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے سبوت کی مچھی آئے گی کسی کی گواہی دینے کے لیے انین کی مچھی آئے گی کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے عہد کا پتھر آئے گا کسی کی گواہی دینے کے لیے کپڑا آئے گا اے فاروق جب تیری شہادت کی باری آئے گی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا میرے نبی کا ممبر آئے گا مسجد نبوی آئے گی فجر کی نماز آئے گی خدا کا قرآن آئے گا سارا مدینہ آئے گا شہادت فاروق اعظم اور اگلی ایک اور جملہ ہے دعا کا دعا فرماتے تھے وجال مؤ تنا پی بلدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما خدا مند کریم نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا اس کے اندر رگیں خون ہڈیاں پتھے خود پیدا فرمائے اس کے اندر ضروریات اور آجات بھی خود ہی رکھی لالچ ہے تما ہے ہرس ہے ذوق ہے شوق ہے تمنا ہیں آرزویں ہیں حسرتیں ہیں یہ سارا سلسلہ اللہ جل شان ہوں نے انسان کے وجود میں قائم فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخونوں تک کوئی نہ کوئی ضرورت کوئی نہ کوئی حاجت کوئی نہ کوئی تمنا ہر وقت رہتی ہے کبھی روٹی کی طلب ہے کبھی پانی کی طلب ہے کبھی کپڑے کی طلب ہے کبھی دیگر ضروریات ہیں اور یہ نہیں کہ اس نے یہ چیزیں آدمی کے اندر رکھ کے پھر چھوڑ دیا بلکہ جو اس کی حاجت کی چیزیں تھیں ان کو باقاعدہ پیدا بھی فرمایا اور اتنی وافر مقدار میں ان کو پیدا فرمایا جب انسان دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں تھا وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا تھا جب عرض پر انسان لاکھوں کی تعداد میں تھا جب بھی وہ کھا پی کے سوتا تھا جب کروڑوں کی تعداد میں آیا وہ پھر بھی کھا پی کے سوتا تھا اور اب ارب ارب مخلوق کی خدا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فرمایا بتاؤ مجھے تم میں بھوکا کون سو رہا ہے حکومتوں کو فکر ہے کہ آبادی بڑھ گئی انتظامیہ کو فکر ہوتا ہے کہ آبادی بڑھ گئی لیکن جو بڑھانے والا ہے اسے کوئی فکر نہیں جو بڑھانے والا ہے اسے کوئی فکر نہیں ایک آدمی ہے جب اکیلا ہوتا ہے تو مشکل سے زندگی کٹتی ہے پھر ایک عورت آ جاتی ہے پھر دو بن گئے تھوڑے سے دنوں میں دیکھتے دیکھتے درجنوں بر افراد سے گھر بھر جاتا ہے اللہ پاک پوچھتا ہے جب تو اکیلا تھا جب بھی کھاتا تھا دو بن گئے جب بھی کھاتا تھا اب یہ ڈیڑھ درجن بال بچے پیدا ہو گئے اتنا بڑا خاندان ہے میں تیرا رب پوچھتا ہوں تم میں بھوکا کون ہے امریکہ والے کوئی چیز بنا کر بھیج دیں تو بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں کمال کر دیا جی جاپان نے کمال کر دیا روس نے کمال کر دیا اور جس نے سارے جان کو یہ عقل دے رکھی کہ اس کے کمال کی طرف کے لیے کبھی نظر نہیں جائے گی ادھر تیری کبھی توجہ جائے گی نہیں تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے کپڑا بنانے والے کی تعریف کرو گے مشینری بنانے والوں کی تعریف کرو گے ایٹم ہتھیار بنانے والوں کی تعریف کرو گے جس نے بغیر تھمب کے بغیر اٹیک کے بغیر کسی چیز کے اتنا بڑا آسمانوں کا نظام کائنات سنبھال رکھا ہے کبھی ادھر نظر گئی اس لیے پروردگار عالم فرماتے پروردی گارے علم بکیلا بدیلا کل کمر و النہار چاند سورج کا نظام رات دن کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں کبھی تصادم نہیں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں وكل في فلك يسبحون اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کا حساب بنا دیا اس حساب کے مطابق ہر وقت چلتے ہیں میرے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی تیرے حساب میں ہر وقت غلطی ہے بناتے ہو چیز کو فائدے کے لیے الٹا نقصان ہو جاتا ہے بناتے ہو دوسرے کو مارنے کے لیے کبھی کبھی اپنا خاندان برباد ہو جاتا ہے میں المن خلق بہو فل کبھی میں خدا پیدا کرنے والا میں ہر چیز کی باریکیاں جاننے والا میں خبردار مجھے ہر چیز کا معلوم ہے درختوں کے پتوں کا پیدا کرنے والا میں زمین کے ذرے کو بنانے والا میں سمندر کا کچرا کچرا بنانے والا میں پہاڑ کی ایک ایک کنکر بنانے والا میں تو, تو کاغذ کاغذ پہ تیری نظر چلی جاتی ہے لیکن میری طرف کبھی تیری نظر نظر آئی نہیں مجھے کتنا افسوس لگتا ہوگا سات برس ہو گئے کھاتے پیتے جوانی دی حسن دیا توانائی دی قوت دی کھلایا پلایا لیکن ظالم تو نے کبھی بھی میں رب کی طرف نظر نہیں پھیری اشار کے لیے میں نے تجھے بنایا ہمدردی کے لیے میں نے تجھے بنایا میری عبادت کرنے والے فرشتے بہت تھے بیت المعمور میں کروڑوں فرشتہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھ رہا ہے نہ چھٹی کرے نہ نیند آئے نہ کھانا کھانے جائیں کروڑوں فرشتہ سبحان ربی العلیٰ پڑھ رہا ہے ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ العظیم کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ عمد للہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر کروڑوں فرشتہ بلا حول بلا کلّہ باللہ علی العظیم اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وہ اچھے تھے نہ کھانا مانگے نہ پینا مانگے نہ بیوی مانگے مانگے نہ بچوں کی طلب کریں نہ نیند آئے نہ چھٹی مانگے نہ تھکاوٹ ہو تمہیں تو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا یہ ساری چیزیں تیرے اندر رکھ دی میں فرشتوں کو یہ کہہ سکوں تم کہتے تھے یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے اتنی سمندر جتنی ضروریات اتنی حاجات اتنے مسائل اتنے عوارض تمام کو چھوڑ کر آ تحجد کی نماز میں میرا بندہ کھڑا ہو کے دیکھ قرآن پڑھ رہا ہے اشار کے لیے پیدا کیا انسان انسان کے لیے ہمدردی کرے لیکن بدقسمتی سے آج انسان انسان کے لیے چھرا بن گیا پچھلے زمانوں میں جنگل میں اگر کوئی راستہ بھول گیا پریشان ہے آدمی نظر آ گیا تو جان میں جان آ گئی آدمی نظر آ گیا تو خیر ہے مجھے راستہ معلوم ہو جائے گا میں ٹھکانے لگ جاؤں گا لیکن اب اگر کوئی راستہ بھول جائے اور آدمی نظر آ جائے تو اور خون خشک ہو جاتا ہے کہ اب میری خیر تھی آدمی آ گیا اب مجھے یہ چھوڑے گا نہیں نتیجہ یہ نکلا آدمی مر گئے انسان مر گئے درندے آ گئے بھیڑیے آ گئے کتوں کی شکل آدمی کی شکل میں کتے آ گئے آدمی کی شکل میں بھیڑیے آ گئے آدمی کی شکل میں درندے آ گئے آدمی کی شکل میں چیل پھاڑ کر پھاڑنے والے پرندے اور دوسرے آ گئے انسانیت کے دل اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے میں نے تیرے دل میں اتنی شفقت رکھی اتنی نرمائی رکھی اتنا الاون رکھا اتنی ہمدردی رکھی تو نے تمام چیزیں ابل کر اپنے کلے جے کو پتھر کیوں بنا لیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جتنی اشار کی قربانی کی ہمدردی کی تعلیم دی اتنی تو عبادت اور فرائض کی بھی نہیں اور آپ کی تعلیم اتنی عام ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی ماننے والا ہی فائدہ اٹھائے تشریف فرما ہے ہر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صحابہ کرام کا کافی بڑا مجمع بیٹھا ہے اخلاق کریمانہ دیکھو ایک مسافر آیا بوڑھا آیا بوڑھا مسافر آ کے کہتا ہے کالی کملی والے میں مسلمان بھی نہیں میں تیرا ماننے والا بھی نہیں کافر ہوں مسافر ہوں بوڑھا ہوں میرا گھر بڑا دور ہے میری ساتھ حسن سلوک کرو میرے ساتھ کوئی اچھائی کرو مجھے ایک سواری دو میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں حالانکہ یہ زمانہ تنگ دستی کا ہے مسلمانوں پہ تنگی کا زمانہ ہے ایسا وقت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک جنگ جو کیا گرمی سخت تھی دھوپ سخت تھی پیروں میں جوتیاں نہیں پیٹ میں روٹی نہیں پاس کپڑوں تک نہیں ذاترقاء جنگ کا نام ہے صحابہ کرام نے پیروں تپتے ہوئے پیروں کے نیچے پرانے کپڑوں کے چیفڑے لپیٹے پرانے چیتڑے لپیٹ کر جہاد کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کافر مسافر آ کے کہتا ہے نبی اللہ میں تیرا ماننے والا بھی نہیں میں تیرے خدا کا ماننے والا بھی نہیں لیکن آدمی ہوں بوڑھا ہوں مسافر ہوں غریب ہوں یار اس زمانے کا کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہو تو کون ہے تو مسلمان ہے یہودی ہے عیسائی ہے کافر ہے مشرق ہے کون ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ میری یہ حالت ہے آج منا یعنی کبھی کافروں میں بھی منافقت نہیں تھی سیدھی بات کر دی آج مسلمان کا یہ عالم ہے تین دن بھی اگر تیرے یہاں قیام کرے گا بتایا بتائے گا نہیں میں کس مطلب کے لیے آیا ہوں بتائے گا ہی نہیں بس یوں ہی یاد تیری آ گئی میں آ گیا زیارت کے لیے آ گیا دیدار کے لیے آ گیا شوق کے لیے آ گیا تین دن کھا پی رگڑا نکال کے پھر بتائے گا کہ مجھے کچھ ادھار پیسے چاہیے اس لیے آیا تھا تین دن تک نہیں پہنچے گا چلاکی مارتا رہے گا چلاکی مارتا رہے گا اس زمانے کا کافر بھی گول مول بات نہیں کرتا تھا آج کا مسلمان سیدھی بات نہیں کرتا ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کا میں کوئی ذمہ دار نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ تمام بدماشیوں کی جڑ ہے لیکن آج نمازی حاضی پیر مولوی فقیر درویش کلندر جھوٹ کو اور چلاکی کہتے ہیں سیاست کہتے ہیں بلا غرق ہوئی سیاست کا لوگ آج ایمان کے ساتھ نہیں مر رہے ارشاد آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا منظر ہوگا قیامت کا میدان برپا ہوگا کچھ لوگوں کو اللہ کی عدالت میں لا جائے گا اور ساتھ ساتھ فرشتے ان کی زبان کو کاٹتے ہوئے لائیں گے گسیٹ کے بلا رہے ہیں کھینچ کے بلا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی زبان کو بھی کاٹ رہے ہیں صاحب اکرام نے یا کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا یہ ان کی نشانی ہوگی زبان کیوں کاٹی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے کافر مسافر آیا سیدھی سیدھی بات کر دی یہودی ہوں نصرانی ہوں کافر ہوں تیری نبوت کو نہیں مانتا اللہ کی توحید کو نہیں مانتا پر سنا ہے تیرا اخلاق بلا بلند پایا ہے ایک سواری چاہیے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس سواریاں کہاں سے آئیں ہم تو خود ہی بڑے تنگ ہیں میرے مجاہد بڑے بڑے تنگ ہے میرے غازی بڑے تنگی میں میری جماعت بڑی تنگی میں ہے پھر یہ بھی نہیں فرمایا اتنا سواب ملے گا سواری دے دو جنت ملے گی سواری دے دو یہ انعام ملے گا سواری دے دو طریقہ دیکھو آمنے کی در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا او کون ہے جو آج مجھے سواری دے کل قیامت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی کی سواری کا میں وعدہ کرتا ہوں یہ تو اور طریقہ ہوتا نا فرما سے کوئی دے دے بھائی سوال ملے گا کوئی دے دے اللہ حضر دے گا کوئی دے دے اللہ جزائے خیر دے گا دو جان کے سردار آمنا کے جر یتیم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو طریقہ دیکھو فرمایا کون ہے جو مجھے سواری دے آج مجھے سواری کی ضرورت ہے اور میں یوں ہی نہیں مانگتا کل قیامت میں میں دان جنت میں جنت الفردوس میں میں کالی کملی والا اپنی زبان صادق سے وعدہ کرتا ہوں اعلیٰ دردی کی سواری اللہ سے لے کر دوں گا ایک صحابی اٹھا اور اس نے اپنی اونٹنی ڈاچی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی آپ نے لے کر اس کافر مسافر کو دے دی کہ لو بھائی لے جاؤ اپنا مطلب پورا کرو بات ختم ہونی چاہیے تھی کافر کہتا ہے کہ جی کپڑا بھی نہیں ہے بڑا تنگ ہوں عنایت ہو جائے بڑی مہربانی <laughs> تم ہوتے تو کہتے کہ یا ٹائل مل لگا رکھے ہم نے تیرے لیے فیکٹری کھول رکھی ہے ایک چیز مل گئی تو اب عادت پڑ گئی سواری بھی ہم ہم جیسے ہوتے اصل تو ایسا ہوتا ہی کیوں اور اگر کر دے تو سواری بھی کھونس لیتے بولا یہ بھی لا بھاگ یہاں سے بکواس کرتا ہے بڑے بڑے سخیوں کو جنجلاتے دیکھا بڑے بڑے تائیوں کو گھبراتے دیکھا یا گھبراہٹ کیسے آئے فرمایا ہوا لالا کلو کی عظیم او میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے اخلاق حسنا کی خدا کو قسم تیرے اندر عجیب آدتے ہیں عجیب اخلاق ہیں میں خدا تیرے اخلاق کی قسم کھاتا ہوں وہ ان کا لالا کن جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے او لوگوں جو آج مجھے کپڑا دے جو آج مجھے چادر دے کل قیامت کے دن گھبراہٹ والے دن میں اس پریشانی والے دن میں جب سوانے دے پہ سورج ہوگا زمین تانبے کی ہوگی حالات بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رحمت کی چادر کا وعدہ کرتا ہوں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری ناچی دی تھی یہاں شیر خدا حضرت علی مرتضی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی چادر اتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور آپ نے لے کر اس مسافر کو دے دی اب تو چاہیے تھا نا کہ چلا جاتا ابو کہنے لگا نبی اللہ کپڑا بھی مل گیا سواری بھی مل گئی لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ قربان جاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے اوساف کمالہ کے سائی جمیلہ کے اندازہ لگاؤ اب بھی یہ نہیں فرمایا بھائی اپنا کام کر جو اللہ نے دیا تھا وہ تجھے دے دیا پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں کون ہے جو آج مجھے کھانا دے کل جنت الفردوس میں اعلیٰ کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں ہوشیار ہو کر سمجھدار ہو کر دل کی تختی پہ لکھو یہ باتیں تمہیں زمانے کا مول بھی کوئی نہیں سنائے گا سیاست میں گھسیٹے گا تمہارا ہی بیڑا غرق کرے گا اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا دین کی بات نہیں بتائے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے مجھے کھانا دے شرائے حدیث نے لکھا ہے اس سوال کا جواب نہ ملا حالانکہ تین سو سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا اس سوال کا جواب نہ ملا تین سو سے زیادہ کا مجمع تھا صاحب کرام کا اور محدثین نے لکھا جواب کیوں نہیں ملا کہ ان تین سو کے تین سو میں بمائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کا تین دن سے کم کا فاقہ ہو ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ان لوگوں نے دین والے تو یہ تھے اسلام والے تو یہ تھے قرآن ایمان والے تو یہ تھے اب بھی کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بھائی ہے نہیں جا اپنا تیرا اللہ مالک ہے کوئی جواب نہ دیا جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اس کافر مسافر کا ہاتھ پکڑا ادھر آ میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا سلمان فارسی اس مسافر کو لے کر وزیروں کے دربار میں نہیں گیا بنگلوں پہ کوٹھیوں پہ نہیں گیا بلکہ سیدھا لے کے آیا ہے سیدہ جناب فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جگر گوش ہے رسول جناب بطول رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر آواز لگا دی یا اہلی بیتی رسول اللہ انفی فی سبیل اللہ کالی کملی والے کی بیٹی نبی کی لگتے جگر گھر نبی کی نور نظر ایک مسافر بھوکا اس کو کھانا کھلانا ہے کو اللہ کے نام پہ خیرات دو صدقہ دو علماء کرام نے لکھا اندر سے آباد آئی تمہارے علم میں نہیں باہر دیکھو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو ان حسین خوبصورت بچوں کے بھوک نے چار دن کی فاقے نے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے آج تو یہی شکایت ہے نا سب کو آزما درست نہیں گیس ہے بھوک نہیں لگتی بھوک نہیں لگتی قبض رہتا ہے سب کو یہی شکایت ہے اور وہ ویسا وقت تھا کہ سارے بھوکے تھے اور پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی جناب متو سارا اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا مسافر کو بھوکا لے کے نہ جاؤ یہ میرے سر کی چادر لے کے جاؤ یہ میری اوپر کرنے والی چادر لے جاؤ شمون یہودی کے پاس گروی رکھ دو اس کے جاؤ گلہ لے آؤ میں پیس پکا کر کھلا کر کے بھیجوں گی پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے مسافر بھوکا لوچ نہ جائے اسی لیے تو آج زندگی میں برکت نہیں گھر میں سکون نہیں طبیعت میں اطمینان نہیں کہ نبی کے سارے اخلاق چھوڑ دیے نبی کے سارے کردار چھوڑ دیے نبی کی ساری سنتوں کو مٹا کر کے رکھ دیا اپنا طریقہ جاری کر لیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مار مار کے مٹا مٹا کر گھروں سے نکالا مسلمانوں نے پھر ان گھروں میں ہم خیر تلاش کرتے ہیں برکت تلاش کرتے ہیں آرام اور سکون تلاش کرتے ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی چادر لے کر پیغمبر کی بیٹی کی چادر لے کر شمول یہودی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا یہ چادر گروی لے لو اور اس کے بدلے میں غلہ دے دو پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے اس نے غلہ منگایا ہے جمون یہودی غلہ دے رہا ہے تولتا بھی جاتا ہے روتا بھی جاتا ہے سلمان فارسی کہنے لگا چادر ہمارے پیغمبر کی دھی کی ہے تجھے کیا تکلیف ہے تو کیوں رویا کہنے لگا میری تارہ میں موجود ہے میری میں موجود ہے آخر پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ کر اس کو کھلا کے بھیجے گی پتا چل گیا پیغمبر سچا یہ پیغمبر کی بیٹی ہے اور وہ بد نصیب یہودی میں نکلا اس وقت کے یہودی اپنی کتابوں کے اشاروں کو مانتے تھے سمجھتے تھے عقل رکھتے تھے آج قرآن والے قرآن کو چھوڑ کر ساری غیر مسلموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں روس کا نظام اچھا امریکہ کا نظام اچھا چین کا نظام اچھا برطانیہ کا نظام اچھا سارے کافروں کا نظام اچھا تیرا منہ نہیں ٹوٹتا تیری زبان شل نہیں ہوتی تو اب تک مرا نہیں کافروں کا نظام اچھا کہتا ہے قرآن کا نظام تو مارا کہتا ہے یہودیوں عیسائیوں کے نظام کی تعریف کرتا ہے مدینے والے کے نظام کی تو رکت کرتا ہے ان کی تعریف نہیں کرتا اللہ کے اسلحہ نہیں ریشن نہیں انہوں نے تین تین آدمیوں نے پورے ملک کے ملک فتح کر کے دیے شمون یہودی نے غلہ دیا آج چٹی ڈالی والے کو فکر نہیں کہ بغیر کلمے کے کہیں میری جان نہ نکل جائے بغیر توبہ کے نہ مر جاؤں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں نہ عورت کو پریشانی ہے نہ مرد کو پریشانی ہے نہ حکام کو پریشانی ہے نہ عوام کو پریشانی ہے سلمان جلدی کر اب اور کام کچھ نہ کر میری ساتھ لے چل مجھے پکڑ کے لے چل اس دربار میں لے چل کون سے میں کہتے چلو ڈھونڈے غلاموں کو چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہم شاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں مجھے جلدی لے کر چل میں یہودی نہ مر جاؤں میں کافر نہ مر جاؤں میرا دم نہ نکل جائے بغیر کلمے کے اگر مر گیا تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو برباد ہو جاؤں گا کیسے اخلاق تھے کتنا اشار تھا کتنی قربانی تھی اور اب تم کہو گے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بات سنا دی مدینہ پاک ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے جنگ بدر کے قیدی آئے مدینے میں کافر لوگ مسلمانوں کو مارنے آئے قتل کرنے آئے اسلام کو مٹانے آئے قرآن کو مٹانے آئے ستر کے قریب جنگی قیدی پکڑ کر مدینہ منورہ میں لائے گئے شام کا وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لال فرما دیا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں حالانکہ کافر ہیں جنگی قیدی ہیں فرمایا میرے مہمان سبحان اللہ میرے مہمان آج ہماری شادی پہ کوئی نہ آئے اپنی شادی پہ ہمیں نہ بلائے پھر نہ وہ اس کا نہ ہم اس کے مہمان کبھی نہ وہ ہمارا مہمان کبھی پھر انشاءاللہ شاء کچہریوں میں ساری زندگی لڑیں گے میرے مہمان صحابی اٹھا اور ایک جنگی قیدی کو کافر کو ساتھ لے گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ کر ساتھ لے گیا اپنے گھر پہنچا بیوی کو جا کے پوچھا کھانے کی کیا مقدار ہے کھانے کا کیا حال ہے رہا جی سارا خاندان ہے آپ بھی ہے میں بھی ہوں صرف ایک روٹی ہے ایک روٹی ہے صرف صحابی نے وہ روٹی اٹھائی اور مہمان کے سامنے رکھ دی عرب کا دستور تھا کہ مہمان اور میزبان مل کے کھایا کرتے تھے ہمارے یہاں تو یہ سنت بھی نہیں مہمان کھا رہے ہیں وہ بار بار میزبان جس کے بھائی آپ بھی آ جائیں کھانا کھا لیں اجی نہیں جی اجی میں تو کھا لوں گا میری خیر ہے جی اجی میں تو کھا لوں گا میرا تو تمہیں دیکھ کر ہی پیٹ بڑھ گیا بڑا چلاک ہے تمہیں تمہیں کھاتے دیکھ کر ہی میرا تو پیٹ بڑھ گیا الحمد للہ بڑے مکار ہیں ہم ہنکار ہے نا حالانکہ جب کھانا کھلا چکتا ہے گھر والوں کا کیا کچھ بقایا بتا یا سارے چٹ کر گئے ایمان سے ڈونگے ڈونگے پی گئے تھنکار جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی پاس بیٹھ گیا چھبڑی میں درخت کے پتے لے کر بیٹھ گیا کہنے لگا تو روٹی کھا میں پتے چباؤں گا جنگی قیدی کافی وہ کہنے لگا بھائی میں پتے کھا لوں گا میں تو ویسے جنگی قیدی ہوں کافر ہوں تمہارا دشمن ہوں تو روٹی کھا سارے کہہ دو سبحان اللہ صحابی کہتا ہے کافر وافر کی بات نہ کر اس وقت تم میرے پیغمبر کا مہمان ہے میں غریب ہوں مہاجر ہوں مجھے پتے چبانے کی عادت ہے تم امیر لوگ ہو تیرے پیٹ میں درد مرد ہو جائے گا پتے کھا تو روٹی کھا میں پتے کھاؤں گا یوں آتا ہے کتابوں میں اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا مہمان نے روٹی کھائی میزبان نے پتے چبائے جب تیسرا وقت آیا اب جنگی قیدی بزید ہو گیا کہنے لگا کہ میں پتے چباؤں گا تو روٹی کھا وہ صحابی کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں پتے چباؤں گا پھر مسافر کہنے لگا وہ جنگی قیدی مہمان کہ پھر اب روٹی جب کھاؤں گا پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا دشمن کو روٹی کھلاتے ہو خود پتے چباتے ہو اسی طرح کا ایک اور واقعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی قیدی مہمان کو لے گیا بیوی نے بتایا کہ تھوڑا سا کھانا ہے وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے ضرور کہے گا میرے ساتھ کھا جب کھانے ہم بیٹھ جائیں تو ایسا کرنا ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا وہ روٹی کھاتا رہے گا میں یوں ہی ہاتھ منہ کو لگاتا رہوں گا ہائے ہائے ہائے دوسرے کا پیٹ بھرنے کے لیے پیغمبر کا غلام خالی منہ ہلا رہا